اور امام ترمزی نے معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے الفاظ کی تقدیم و تاخیر کے ساتھ اسے یوں روایت کیا ہے اس شخص نے اپنا ایمان مکمل کر لیا مشکات المصابی حدیث نمبر اکتیس